جناب مغیرہ بن حکیم سنعانی سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بنو مروان کو جمع کیا اور کہا فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں آپ اسی کی آمدنی سے اپنے خراجات پورے کیا کرتے تھے بنو ہاشم کے چھوٹے بچوں پر اسی کے ذریعے سے احسان فرماتے اور بے کی شادی کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مطالبہ کیا کہ یہ اسے دے دیا جائے تو آپ نے انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات یہ معاملہ ایسے ہی رہا حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے تو اس میں وہ وہی کچھ کرتے رہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتا تھا حتیٰ کہ اپنی راہ چلے گئے یعنی وفات پا گئے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے تو اس میں وہی کیا جو وہ دونوں کرتے رہے حتیٰ کہ وہ بھی اپنی راہ چلے گئے یعنی ان کی بھی وفات ہو گئی پھر یہ زمین مروان نے اپنے لیے خاص کر لی پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے قبضے میں آ گئی عمر بن عبد العزیز اللہ نے کہا میں نے سوچا ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں دی ہے تو مجھے بھی اس پر کوئی حق حاصل نہیں ہے اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ اراضی اسی حال پر واپس کر دی ہیں جیسے کہ تھیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام ابو تبود رحمہ اللہ کہتے ہیں جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بنے تو ان کی آمدنی چالیس ہزار دینار تھی اور جب وہ فوت ہوئے تو چار سو دینار رہ گئی تھی کہ اگر وہ حیات رہتے تو اور بھی کم ہو جاتی سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نو سو بہتر